یہ جی، مولانا قاسم نانوتوی رحم اللہ کے بارے میں جو اعتراض اور اس کے جوابات انہوں نے دیے میں کوشش کروں گا آسان لفظوں میں اس کو سمجھانے کی اگر دماغ حاضر ہو تو اور یہ اعتراض صرف مولوی احمد رضا پیش نہیں کرتے بلکہ یہ مرزائی بھی پیش کرتے ہیں ختم نبوت کے بارے میں مرزائی بھی اعتراض پیش کرتے ہیں اس عبارت کو پیش کر کے وہ اس سے اس بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ذلی اور بروزی نبوت اب بھی باقی رہ سکتی ہے مولانا قاسم نانوتی نوی اللہ کی عبارت کا یہی مطلب بنتا ہے اور وہ تو اس پر جا کر فٹ کرتے ہیں مولوی وہ غلام احمد قادیانی پر اور مولوی احمد رضا نے اس عبارت کو ان کی تکفیر کا ذریعہ بنایا ہے کہ اس عبارت سے بظاہر یہ ثابت ہوتا ہے کہ مولانا قاسم نانوتی رحم اللہ علیہ کیا ہوئے کافر ہوئے اس عبارت کی وجہ سے یہ بات سمجھ میں آ گئی جو عبارت انہوں نے نقل کی وہ اس کتاب سے تمہیں دوبارہ سمجھ میں آ گئی ہوگی اصل میں پہلے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تحذیر اللہ سے ہے کیا یہ کتاب کیوں لکھی گئی اور یہ پہلے میں تمہیں جب مرزائیوں کی بحث چل رہی تھی اس وقت میں سمجھا چکا ہوں لیکن شاید ہو سکتا ہے کہ کسی کو وہ یاد ہو یا نہ ہو اصل میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک اثر ہے کیا ہے ایک اثر ہے حدیث ہے اور جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جس طرح سات آسمان ہیں اسی طرح سات زمینیں ہیں کتنی زمینیں ہیں سات زمینیں ہیں اور ہر زمین میں بنو آدم ہیں آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں یعنی ہر زمین کا آدم بھی الگ ہے اور ہر زمین کی امت بھی الگ ہے اور ہر زمین میں ایسے محمد ہیں جس طرح کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کا خلاصہ بنتا ہے اس کو کہا جاتا ہے اثر ابن اثر ابن عباس اور یہ بڑی مشہور ہے اس پر مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کی بھی کتابیں ہیں دوسرے اکابر کی بھی کتابیں ہیں کہ اس اثر کا کیا مطلب ہے مولانا قاسم نانوتوی رحم اللہ نے بصورت تسلیم بصورت تسلیم کہ اگر بالفرض اس اثر کو سے ہی تسلیم کر دیا جائے اور یہ مان دیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دوسری زمینوں میں بھی پیغمبر ہیں اگر اس اثر کو صحیح تسلیم کر دیا جائے اور یہ مان دیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دوسری زمینوں میں بھی پیغمبر ہیں اور ان کا نام محمد ہے ان کا نام کیا ہے محمد ہے تو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختمی نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت جو ہے وہ تین اعتبار سے ہے وہ کتنے اعتبار سے ہے وہ تین اعتبار سے ہے ایک ہے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے آپ خاتم خاتم النبیین ہیں کہ جتنے بھی مراتب ہیں جتنی بھی صفات ہیں اور جتنے بھی مقامات ہیں وہ سارے کے سارے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو جاتے ہیں تو یہ ختم نبوتی مرتبتی یا ختم نبوتی روتے بھی ہے اور دوسرا جو ہے وہ ختم نبوت ہے باعتبار مکان کے کہ جس مکان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یعنی اس دنیا میں تو باقی جو جہاں ہیں باقی جو دنیا ہیں ان میں جو بھی پیغمبر ہوں گے وہ ختم نبوت میں آپ کے محتاج ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با اعتبار مکان کے خاتم النبی ہیں کہ باقی باقی جو ہیں وہ سارے کے سارے آ کر آپ پر ختم ہو جاتے ہیں باعتبار مکان کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا اختتام ہو جاتا ہے باعتبار مکان کے بھی اور تیسری قسم جو ہے وہ یہ ہے باعتبار زمان کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اعتبار زمانے کے کہ آپ سب سے آخر میں تشریف لائے اب آپ کے بعد کوئی اور پیغمبر نہیں آئے گا یہ بات سمجھ میں آ گئی تو با اعتبار زمانے کے آپ کا خاتم النبیین ہونا اس کے بارے میں مولانا رحم اللہ یہ فرماتے ہیں کہ کسی کا پہلے آنا یا بعد میں آنا یہ تو کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہوتی اور یہ بات حقیقت بھی ہے کسی کا پہلے آنا یا بعد میں آنا یہ کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی تو ان کا فرمانا یہ ہے کہ کسی کا بعد میں آنا یا پہلے آنا بذات خود یہ کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے اصل دار و مدار جو فضیلت کا ہے وہ مقام اور مرتبے پر ہے وہ کس پر ہے مقام اور مرتبے پر ہے اور چونکہ مقام اور مرتبے کے لحاظ سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں تو مکان کے اعتبار سے بھی خاتم النبیین ہوئے اور زمان کے اعتبار سے بھی خاتم النبیین ہوئے تو ختمی نبوت کو صرف زمانے کے ساتھ منحصر کر دینا اور مقام مرتبے کو اور مکان کو بیچ میں سے نکال دینا وہ فرماتے ہیں کہ یہ عوامی ذہن ہے یہ علماء کا اور صحابہ کا اور انبیاء کا ذہن ہے وہ اس بات کو سمجھانا چاہتے ہیں یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی اچھا یہ تو سیدھی ساری بات ہے اب اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے تو کسی غبی سے غبی انسان کے ذہن میں بھی یہ خیال نہیں آ سکتا کہ وہ اللہ ذب اللہ نبوت کے باقی رہنے کے قائد ہیں یا باقی رکھنے کے جواز کے قائد ہیں یا ان کی کوشش اس طرح ہے بلکہ وہ تو جتنے ممکن طریقوں سے انہوں نے ختم نبوت کا احاطہ کیا ہے اپنی اس کتاب میں اس کا نہ سلف میں نہ خلف میں اس طرح کا کوئی تصور ہمیں اور کسی کے یہاں نہیں ملتا یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی یہ تو ہو گئی پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ مولانا رحم اللہ کا یہ بھی فرمانا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح معلم امت ہیں معلم صحابہ ہیں اچھا یہ بات سمجھ میں آ گئی تو مولانا کا جو جواب ہے اور ان کی جو تحقیق ہے یہ اثر ابن عباس کو سامنے رکھتے ہوئے ہے تو یہ کس کو سامنے رکھ کر ہے اثر ابن عباس اچھا اب اگر اثر ابن عباس سامنے ہو اور قرآن کی آیت ختم نبوت کے بارے میں اور احادیث ختم نبوت بھی سامنے ہو اور اگر بالفرض فرض کیا جائے کہ ابن عباس کا اثر جو ہے وہ بھی صحیح حسند ہے تو اب یہاں پر کیا کیا جائے گا اب اگر طریقہ اپنایا جائے مولانا قاسم نانوتوی رحم اللہ کا تو اس میں کسی حدیث کی تکزیب لازم نہیں آتی کسی حدیث کو چھوڑنا لازم نہیں آتا اور قرآن اور احادیث متواترہ کو اپنانا بھی لازم آ جاتا ہے یعنی وہ بھی انسان سے نہیں چھوٹتا اور اگر اس سے ہٹا جائے تو پھر کون سا طریقہ اختیار کیا جائے گا اگر اثر ابن عباس کو آدمی اپنا عقیدہ بنا لے اور یہ عقیدہ رکھے کہ سات و زمینوں میں ایسے پیغمبر ہیں اور اس زمانے میں ہیں اس طرف خاتم النبیین کے قرآن کی آیت بھی ہے اور اس طرف احادی سے متواتر بھی ہیں تو اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ اگر اثر ابن عباس کو لے دیا جائے تو پھر قرآن کی آیت کا بھی انکار کرنا لازم آئے گا احادی سے متواتر کا بھی انکار لازم آئے گا اور اگر قرآن کی آیت کو دیا جائے اور احادیث متواترہ کو دیا جائے اور آثاری ابن عباس کو ٹھکرا دیا جائے اور بغیر کسی وجہ ترجیح کے تب بھی ترجیح بلا مرج ہے مولوی احمد رضا نے ان ساری خرابیوں اختیار مولانا قاسم نانوتی رحمہ اللہ نے ان ساری خوبیوں کا یعنی ان ساری خوبیوں کو اپنایا ہے کہ کسی حدیث کی تقزیب بھی نہ ہو کوئی حدیث ہم سے متروک بھی نہ ہو وہ ہم سے چھوٹے بھی نہیں اور قرآن اور احادیث متواترہ کو بھی ہم اپنائیں عقیدہ کے طور پر اور اس میں ہم یہ مناسب توجہ کر لیں دوسری بات کا حاصل کیا ہوا کہ اثر ابن عباس کو اگر صحیح حسن تسلیم کیا جائے تو اس صورت میں پھر دو صورتیں ہیں ایک صورت یہ ہے کہ تم حدیث کو اپناؤ تو اس کے مقابلے میں قرآن اور احادیث متبادر کو چھوڑنا لازم آئے گا اور اگر ان کو اپناتے ہو تو اس حدیث کو ترک کرنا لازم آئے گا بغیر کسی مرجی کے بغیر کسی وجہ ترجیح کے اس میں کس کو اپناؤ گے تو اگر مولانا قاسم نانوتوی رحم اللہ کی تحقیق کو اپناتے ہو تو اس صورت میں دونوں طرح کی حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے اور عقیدے کے لحاظ سے قرآن اور احادیث متواترہ کو اپنایا جا سکتا ہے اور اس میں یہ مناسب توجہ ہو سکتی ہے کہ قدم نبوت کی تین قسمیں ہیں اور اس کا تعلق مقام اور مرتبہ کے لحاظ سے ہے تو اس صورت میں کسی حدیث کو ترک کرنا اور بلا وجہ اور بغیر کسی مرجع کے اس کا انکار کرنا لازم نہیں آتا سب میں تطبیق ہو جاتی ہے لیکن اگر مولوی احمد رضا کے طریقے کو اپنایا جائے تو پھر اس صورت میں جو ظاہری بات ان کی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جس طرح انہوں نے اس کو تکبیر کا ذریعہ بنایا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ختم نبوتی زمانی ہی کے قائد ہیں باقی مکانی اور طبی کے وہ قائد نہیں یا ان کو یہ قسم معلوم نہیں تو اس صورت میں ان کو ابن عباس کے اثر کا انکار لازم آئے گا اور اگر یہ انکار بغیر کسی مرجع کے ہے بغیر کسی دلیل کے ہے تو یہ ترجیح بلا مرج ہے اور یہ کسی بھی مند کے ہاں چاہے وہ مبصرین میں سے ہو متکلمین میں سے ہو محدثین اور فقہ میں سے ہو کسی کے ہاں یہ جائز نہیں ہوتا تو ان کو یہ خرابی لازم آتی ہے یہ ہو گئی دوسری بات تیسری بات یہ ہے کہ کسی آدمی کو کافر قرار دینا یہ عموماً اس وقت ہوتا ہے جبکہ اس آدمی کی عبارت میں بعد میں آنے والے جبکہ اس آدمی کی عبارت میں بعد میں آنے والے یعنی بعد میں آنے والوں کے سامنے اس کی وہ عبارت آئی جو مجھے بھی تکفیر بنتی ہے جس کی وجہ سے اس کو کافر قرار دیا جا سکتا ہے اور اس آدمی کی عبارت سامنے آ جائے تو بعد والے کی بھی ذمہ داری ہے چاہے وہ موافق ہو یا مخالف ہو چاہے وہ موافق ہو یا مخالف ہو کہ وہ دیکھے گا جس طرح کہ امام حنیفہ رحم اللہ کا اصول ہے کہ ضعیف سے ضعیف احتمال بھی اگر اس کی اس عبارت کے صحیح محمل پر بٹھانے کا ہو ضعیف سے ضعیف احتمال بھی ہو اس بات کا کہ اس کی عبارت جو ہے اس کو کسی صحیح مقام پر فٹ کیا جائے جس کی وجہ سے وہ کفر سے بچ جائے تو فقاہ سب کے سب کہتے ہیں کہ اس ضعیف احتمال کو اپنایا جائے گا اور اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا یہ ایسا اصول ہے کہ یہ اصول فقہ کی ساری کتابوں میں بھی ہے یہ ہماری فقہ کی ساری کتابوں میں بھی ہے مولوی احمد رضا جیسا کیسا بھی ہے اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے اور امام بنی رحم اللہ کا مقدر خود کو بدلاتا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس عبارت کا لکھنے والا یا اس کا کہنے والا اس زمانے میں خود موجود ہو تو یہ شرعی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس سے اس کی عبارت کا مطلب پوچھا جائے کہ تم نے جو یہ عبارت بتلائی تھی یا لکھی ہے یا بیان کی ہے اس کا کیا مطلب ہے اگر وہ اپنی اس عبارت کا ایسا مطلب بتلاتا ہے کہ جس سے اس پر کفر لاگو نہیں ہوتا تو پھر اس مطلب کو ماننا فرض ہوتا ہے اور اس مطلب سے ہٹا نہیں جا سکتا یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب یہاں پر مولانا قاسم نانوتوی رحم اللہ کی اس عبارت پر ان کے زمانے میں اعتراض ہوا ان کی اس عبارت پر ان کے زمانے میں اعتراض ہوا جب ان کے زمانے میں اعتراض ہوا تو مناظر عجیبہ جو ان کے بعد کے زمانے کی کتاب ہے تحذیر الناس پہلے زمانے کی کتاب ہے اور مناظر عجیبہ بعد کے زمانے کی کتاب ہے اور اس میں انہوں نے سراحت کر دی کہ ختم نبوتی زمانی اپنا یقین و ایمان ہے جو اس میں تعمل کرے اس کو کافر سمجھتے ہیں تو مطلب کیا ہوا کہ وہ ختم نجبوتی زمانی کے قائد ہیں تو جب انہوں نے خود اپنی عبارت کی یہاں تک سراحت کر دی کہ یہ تو اپنا عقیدہ اور ایمان ہے اور ناحق کی تہمت کا کوئی علاج نہیں یعنی اگر کوئی آدمی غلط تہمت لگاتا ہے تو اس کا کوئی علاج ہی نہیں تو جب انہوں نے خود اپنی عبارت کا مطلب واضح کر دیا پہلی بات تو یہ ہے کہ بعد واضح کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کو صحیح معنی پر محمول کر دیتا لیکن ان کے زمانے میں جب ان پر اعتراض ہوا اور انہوں نے خود بھی اس کے مطلب کو واضح کیا اور اس مطلب کا ایک صحیح محمد بعد والوں کے لیے بھی موجود ہے تو اس کے ہوتے ہوئے پھر ان پر کفر کا فتویٰ کیسے لگایا جا سکتا یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی تین باتیں ہو گئی چوتھی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو سارا دار و مدار بنایا ہے وہ اگر بالفرس کے لفظ کو بنایا ہے اس کو بنایا ہے اگر بالفرس یعنی انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر بالفرس آپ کے زمانے میں یا آپ کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تب بھی آپ کی ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا یہی کہا ہے نا اچھا اب یہ اگر اور بالفرس کا جو لفظ ہے عربی میں اس کو لو کہا جاتا ہے عربی میں اس کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے لو کا لفظ تو اگر بالفرض کے لفظ سے اگر کسی کی تکفیر ثابت ہوتی ہو تو قرآن میں اللہ نے خود کہا ہے لوکا نفی ہما علیحت اللہ لفصدتا تو یہاں پر اللہ نے عقید توحید کی مخالفت میں لفظ لو کو استعمال کیا ہے تو پھر ہم الیاز بلّہ اللہ کو کافر کہیں گے دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ لو کا نبادی نبی لکان عمر اگر میرے بعد نبی ہوتے تو وہ کون ہوتے عمر تو لو کا لفظ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے استعمال فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے اور ان کی نبوت کے لیے اور بعد کی نبوت کے لیے استعمال فرمایا تو اگر بالفرض کا لفظ تو وہاں بھی استعمال ہوا تو کیا العیاض اللہ ہم اس کی وجہ سے ان کو کافر کہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا تصور کر سکتے ہیں اسی طرح اور ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوئی فیصلہ دیا اور وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے خلاف تھا لیکن تھا وہ صحیح فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جیسے یہ بات سمجھ میں آ گئی تو فوراً یہ کہا کہ لولا علی عمر اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہوتے تو یہ لفظ تو انہوں نے بھی استعمال کیا پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لو ابا اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو کس کو بناتا ابو بکر کو خلیل بناتا ولاکن صاحبکم خلیل الرحمن لیکن میں کس کا خلیل ہوں اللہ کا خلیل ہوں تو اب یہاں پر بھی اگر کا لفظ استعمال ہوا ہے تو لفظ اگر سے اگر کسی کو کافر قرار دیا جا سکتا ہے پھر تو صحابہ بھی نہیں بچتے اور پھر تو پیغمبر بھی نہیں بچتے یہاں تک کہ پھر تو خدا بھی نہیں بچتا تو ان کے بارے میں پھر کیا کہیں گے تو معلوم ہوا کہ یہ اتنا مہوم اور بیکار لفظ ہے کہ اگر اس کو تکفیر کا ذریعہ بنائیں تو پھر ہمارا سارے کا سارا اسلام ہی ختم ہو جاتا ہے اتنا خطرناک لفظ پانچویں بات یہ ہے آخری بات پانچویں بات جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی رحم اللہ کی عبارت کا ایک صحیح محمل تھا اور ایک مناسب تشریح اس کی موجود تھی ایک جائز تعویل اس کی ہو سکتی تھی اور تم نے وہ نہیں کی اور تم نے الفاظ کفریہ میں اور عقائد کفریہ میں اور گستاخانہ عبارات میں اس کو نقل کیا اب تم نے یہاں پر اس سے کیا کام کیے ایک تو یہ کہ مسلمانوں میں تفریق کر ڈالی کہ دیوبندیوں بندیوں کو الگ کر دیا بریدیوں کو الگ کر دیا تمہارے آنے سے پہلے یہ تصور ہی نہیں تھا سب اہل سنت و جماعت کہلاتے تھے ہاں کچھ کو بدعتی کہا جاتا تھا اور کچھ مواقع تھے اور اہل سنت تھے بس یہی فرق تھا اس سے زیادہ نہیں تھا تو ایک تو تم نے یہ کام کیا کہ تفریح کر ڈالی مسلمانوں کی سواد اعظم یعنی جو بڑی جماعت تھی اس کے دو ٹکڑے کر ڈالے تم نے ایک نقصان تم نے یہ کیا دوسرا نقصان تم نے یہ کیا کہ تمہاری قسمت میں تو جہاد کا تصور ہے ہی نہیں تم نے تو کتاب لکھ دی جی، کہ انگریزوں کی حکومت جو ہے وہ اسلامی ہے اور یہ دارالحب نہیں بلکہ دارالاسلام ہے تم نے تو کتاب لکھ ڈالی تمہاری قسمت میں تو جہاد ہے ہی نہیں لیکن جو مجاہد تھے جو یہ کام کرتے تھے اور کر سکتے تھے اور کر سکتے ہیں اور ان کی زندگی ساری کی ساری جہاد سے اور تعلیم اور تبلیغ سے تعبیر ہے عبارت ہے اللہ کے بندے تم نے ان کو جو ہے ان کی جماعت کو چھوٹا بنا دیا ان کی جماعت کو چھوٹا بنا دیا جو حقیقی اسلام کے کی دفاع کرتے تھے اور اسلام کے لیے ہر طرح کی قربانی کرتے تھے تو تم نے ان کو اپنے دفاع پر مجبور کر دیا اور جو وہ جارحانہ کام کرتے تھے اس میں تم رکاوٹ بن گئے پھر یہ کہ تم نے اپنی طرف سے ان کے دشمنوں میں اضافہ کر دیا اضافہ اس طرح کر دیا کہ اب بجائے اس کے کہ وہ مقابلہ صرف کافروں سے کریں اب تم سے بھی ان کو نمٹنا پڑے گا اور تمہارے لیے بھی ان کو وقت نکالنا پڑے گا علمی صلاحیتیں خرچ کرنی پڑیں گی اپنی زندگی خرچ کرنی پڑیں گی اور یہ سارے کا سارا جرم جو ہے تمہارے ان فتح کی وجہ سے ہو رہا ہے تو ایک تو یہ کہ مسلمانوں میں تم نے تفریق کر ڈالی دوسری غل... دوسرا نقصان اس کا یہ ہوا کہ اصل اور حقیقی مسلمان جو اسلام کی ہر طرح کی خدمت کر رہے تھے اور کرتے ہیں اور کرنے کا جذبہ بھی رکھتے ہیں ان کی توانائیوں کو تم نے اپنی ان خباستوں کی وجہ سے ان کی ان توانائیوں کو اس طرف تم لے آئے اور ان کو حقیقی خدمت سے دور کر دیا تم نے تو اس کا مجرم بھی تم بن گئے اور تیسری خرابی جو سب سے بڑی خرابی ہے وہ یہ کہ یہ مواد قادیانیوں کو تم نے فراہم کیا ورنہ قادیانیوں کو مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کی کتابیں ایسی ہیں کہ خود قاری طیب صاحب رحم اللہ فرماتے ہیں کہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحم اللہ سے میں نے درسن درسن پڑھی ہیں یہ اتنی مشکل کتابیں آسان تو ہیں نہیں مرزا غلام محمد قادیانی کی اجان قاسم نانوتوی کی عبارتوں کو تو سمجھ ہی نہیں سکتا لیکن تم نے ان کو یہ موقع فراہم کیا کہ ایک مبہم ایک مبہم عبارت ان کے سامنے پیش کر دی اور اس کو اب وہ کمزور مسلمانوں کے سامنے یا جاہل اور ان پڑھ مسلمانوں کے سامنے یا ان مسلمانوں کے سامنے جن کے سامنے پوری حقیقت نہیں ہے وہ ان عبارتوں کو پیش کرتے ہیں اور ان کو گمراہ کرتے ہیں اور ان کو اپنی جھوٹی نبوت کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اپنی جماعت میں اس کو شامل کرتے ہیں تو اس کی بنیاد بھی تم بن گئے ابھی کتنا نقصان ہوا منسن سنتا فلہو وزرها و من بھی بها تو اب بظاہر میں خوش اپنے خیال میں تو تم نے تو بظاہر اچھا کام کیا لیکن اس کام کے پیچھے نقصانات کتنے زیادہ ہو یہ ہے اس کا آسان لفظوں میں خلاصہ امید ہے کہ اگر ذہن میں ہو تو انشاءاللہ کوئی اشکال نہیں رہا